لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے کسی حصے میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل و کرم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ فضل عظیم والا ہے اس آیت کریمہ کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اے اہل ایمان اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہیں وہ فرقان دے گا جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے تاکہ وہ اہل کتاب جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں جان لیں کہ اللہ کا وہ فضل جو اس نے بطور خاص مسلمانوں کو دیا ہے ان کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اس میں جو چاہیں اپنے لیے خاص کر لیں اور کہیں کہ اللہ نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے بلکہ تمام فضل صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اس نے اس میں سے امت محمدیہ کو وہ فضل دیا ہے جو انہیں نہیں دیا ہے یعنی نبوت جس سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا اور مومنین ان پر ایمان لائے اور اجر عظیم کے مستحق ہوئے وب اللہ توفیق